اے رب ہمارے بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نی رسوائی دی اور ضلعوہ کا کوئی مددگار نہ ہو